تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے اسمان سے پان اتارا پھر اس سے زمے میں چشمے بنائی پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگ کی پھر سوکھ جاتی ہے تو تاو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے بے شک اس میں دیان کی بات ہے عقل مندوہے کو